اکرما سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر جمعے یعنی سات دن میں لوگوں سے ایک مرتبہ واز کرو اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر ہفتے میں دو مرتبہ اگر زیادہ کرتے ہو تو پھر تین مرتبہ لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دو میں تمہیں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ اور وہ اپنی گفتگو میں مصروف ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر کے انہیں واز کرنا شروع کر دو اس طرح تم انہیں اکتا دو گے بلکہ تم وہاں جا کر خاموشی اختیار کرو جب وہ تمہیں کہیں تو انہیں واز کرو دراں حالانکہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں اور مسجد اور مقفے کلام میں دعا کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو باون